ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گول چھری سے کاٹ کر مت کھاؤ کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے بلکہ دانتوں سے کاٹ کر اور نوچ کر کھاؤ اس طرح یہ زیادہ لذت دیتا ہے اور خوب ہضم ہوتا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت قوی نہیں ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھتر